محمد طلحہ رشید والد کا نام رشید احمد کامران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اس رب کی جس نے ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن فرمایا اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے محسن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں عظیمت کی مبارک راہوں پر چلایا اللہ پاک کا بے حد و بے حساب فضل ہوا مجھ ناکارہ پر کہ مجھے جہاد فی سبیر اللہ جیسا عظیم راستہ دکھایا کوئی وصیت نہیں بس اتنی عرض ہے کہ میرے لیے دعا کی جائے کہ اللہ پاک حقیقی جہاد اور مقبول شہادت نصیب فرما دیں ہم سب پر یہ بات واضح ہے کہ اللہ پاک نے تمام تر عزت اور عظمت ہمیں دین اور جہاد کی برکت اور جماعت کے سائے میں نصیب فرمائی ہے اس لیے ہم پر سانس لینے سے زیادہ ان چیزوں پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اللہ پاک نصیب فرما دیں آخر میں تمام آئزہ اور متعلقین اور اہل حقوق سے تمام تک حق تلفیوں سے معذرت خصوصاً امی ابو بہن بھائیوں اور امیر محترم سے معذرت کی درخواست اور استغفار کی درخواست وسلام محمد اللہ رشید